السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر اٹھائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتم ان اہلکنی أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا یعنی کہ کافروں کو تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس پر ایمان لانے والوں کو موت یا قتل کے ذریعے ہلاک کر دے یا انہیں مہلت دے دیں یا مطلب یہ کہ ہم باوجود ایمان کے خوف اور امید کے درمیان ہیں مگر تمہیں تمہارے کفر کے باوجود عذاب سے کون بچائے گا ہم تو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دیں گے اور ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے تو کوئی امید نہیں صدق اللہ العظیم